السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور بلّہ ومن سيئات ملینہ من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الهدي في كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل غلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وامتاز اليوم وامتاز اليوم ايها المجرمون وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم أدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم حضرات دنیا میں رہنے والا ہر انسان اس کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اس کا مستقبل شاندار ہو اس کا مستقبل حسین ہو دن کے خیال اور راتوں کے خواب یہی ہوتے ہیں کہ دنیا کے اندر میری زندگی آرام والی ہو کوئی پریشانی نہ ہو کوئی مشکل نہ ہو اسی طرح وہ مستقبل سنوارنے کے لیے ہر تکلیف کو گوارا کر لیتا ہے مزدور سارا دن مزدوری کرتا ہے اس لالچ میں کہ رات کو اسے کچھ ملے گا طالب علم ساری رات پڑھتا رہتا ہے اس لالچ میں کہ اسے ڈگری ملے گی دکاندار سارا دن دکان کھولتا ہے کہ اسے پیسے ملیں گے بچوں کے لیے روزی ملے گی تاجر تجارت کرتا ہے تاکہ اسے کچھ فائدے حاصل ہو جائیں دنیا کا سکون لینے کے لیے یہ انسان اتنا کچھ کرتا ہے مگر یہی انسان جو دنیا کے لیے مارا مارا پھر رہا تھا بھکاری بھی بن گیا تھا ظلم بھی برداشت کر رہا تھا دنیا کے اندر میرا مستقبل سنور جائے پتہ نہیں کیوں اپنی آخرت سے غافل ہے پتہ نہیں کیوں قیامت کے روز سے غافل ہے پتہ نہیں کیوں قبر کے عذابوں سے غافل ہے کیا ہم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اس کا حادثہ ہو جائے یا وہ بیمار ہو جائے کیا ہم میں سے کچھ چاہتا ہے کہ اس کا خسارہ ہو جائے اس کا نقصان ہو جائے کیا ہم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر لوگ اس کو رسوا کر دیں ذلیل کر دیں اگر ہم دنیا کے اندر یہ سب کچھ نہیں چاہتے تو پھر ہم آخرت کا نقصان کیوں کر رہے ہیں ہم اچھے بھلے عقل مند ہیں ہم کوئی پاگل تو نہیں ہیں لیکن ہمیں یہ فکر کیوں نہیں کہ آخر ایک دن ہم نے قبرستان میں جانا ہے کیا ہم دنیا کا نقصان برداشت نہیں کرتے تو آخرت کا کیسے برداشت کر رہے ہیں لمحہ بھر کے لیے سوچئے ہم گھر میں رہ رہے ہیں گاڑی ہمارے پاس ہے ہر چیز ہمارے پاس ہے اچانک آنے والا آئے اور کہے گھر بھی چھوڑ دو گاڑی بھی چھوڑ دو اور چلو میرے ساتھ چلو میرے ساتھ تمہیں سب کچھ چھوڑنا ہوگا کتنا بد نصیب ہے وہ انسان جس نے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دی پچاس ہزار سال کی زندگی پر اس ڈیڑھ منٹ کی زندگی کو ترجیح دیتا رہا بل تو سے الحیات دنیا بل آخرت خیر تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ تمہارے لیے آخرت کی زندگی بہتر ہے کتنا بد قسمت ہے وہ انسان اور بد نصیب ہے وہ انسان جو ساری زندگی اپنی تخلیق کا مقصد ہی نہیں سمجھ سکا کہ اللہ نے مجھے پیدا کس لیے کیا تھا میں دنیا میں آیا کس لیے تھا میرا دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا حالانکہ اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے اما خلق اللہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے بد نصیب تو وہ ہے جس نے دنیا کی ہر چیز کی قدر کی مگر اگر نہیں قدر کی تو اپنے اللہ کی ہم نے ہر چیز کی قدر کی انسانوں کی قدر کی چودھریوں کی قدر کی حکمرانوں کی قدر کی اور جو مالک الملک تھا جو خالق کائنات تھا اس کی قدر کرنا بھول گئے قدر اللہ حق کا قدر ان لوگوں نے اپنے رب کی قدر ہی نہیں کی آخر تمہیں رب کا احترام آتا کیوں نہیں آخر اللہ کے بندے ہو کے تمہیں اللہ رب العزت کی عزت کرنا کیوں نہیں آتی اللہ کی باتوں کو رد کرتے ہیں اللہ کے خلاف بولتے ہیں اللہ کے حکموں کو پامال کرتے ہیں بد نصیب تو وہ ہے جو دنیا میں آ تو گیا مگر اسے جانے کا یقین نہیں ہے اسے موت کا یقین نہیں ہے اسے حساب و کتاب کا یقین نہیں ہے حالانکہ اللہ نے فرمایا ان علینا ان علینا حساب پلٹ کر تو تم نے ہمارے پاس آنا ہے نا پھر ہم تمہارا خود بھی حساب لے لیں گے صحیح بخاری کی حدیث ہے امی عائشہ صدیقہ رضی فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و امی نے فرمایا رب نے جس سے سختی سے سوال کر لیے وہ عذاب سے بچ نہ پائے گا نصیب تو وہ ہے جس نے دنیا والوں کی ہر چیز مانی دنیا والوں کی ہر بات مانی کہا گیا سرخ اشارہ ہے کراس نہیں کرنا کہا گیا ڈرائیونگ لائسنس بنا لو کہا گیا پاسپورٹ لازمی ہے کہا گیا شناختی کارڈ لازمی ہے اس انسان نے انسانوں کی ہر بات مانی اگر نہیں مانی تو امام المتقین کی نہیں مانی اگر نہیں مانی تو خاتم النبیین کی نہیں مانی اگر نہیں مانی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانی اس کے بارے میں رب العزت نے قرآن میں کہا تھا وما آتاكم الرسول فخذو وما نهاكم عنه فانتهو جو میرا رسول تم کو دے لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ بد نصیب تو وہ ہے جس نے دنیا کا ہر کام کیا اگر نہیں کیا تو اس نے نماز نہیں پڑھی ہم میں سے کتنے بد نصیب ہیں کتنے بد نصیب ہیں جو نماز نہیں پڑھتے اللہ کو یاد نہیں کرتے لمبی تان کے سوئے ہوتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے اس کا اسلام سے کیا تعلق امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں لا خط له فی الاسلام جس نے نماز چھوڑی اس کا اسلام میں حصہ ہی کوئی نہیں من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر اس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا بد نصیب تو وہ ہے جس کو پتا ہے ابھی مسجد میں جاؤں گا اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا تو رب سے باتیں کروں گا اللہ میری باتوں کا جواب دے گا اور پھر بھی وہ توجہ نہ دے اس سے بڑا بد نصیب کون ہے جو نماز کے قریب نہیں آتا ہر چیز اس کی درست ہو گئی ہے اس کی نماز ہی درست نہیں ہوئی ہر چیز اس کی وقت پہ ہو گئی ہے مگر اس کی نماز ہی وقت پہ نہیں ہوتی اتنا غفلت میں پڑا ہوا ہے بد نصیب تو وہ ہے جسے محلت بھی ملے جسے ٹائم بھی ملے مگر وہ توبہ نہ کرے مگر وہ محلت سے فائدہ نہ اٹھائے مگر وہ وقت سے فائدہ نہ اٹھائے ابھی وقت ہے ابھی ہم قبر میں نہیں گئے ابھی وقت ہے ابھی ہمیں موت نہیں آئی ابھی وقت ہے ابھی مرکل موت نہیں آیا ابھی توبہ کا ٹائم ہے کل نہیں ہوگا پتہ نہیں کل قیامت کا دن نہ آ جائے ہمارا یعنی ہمیں موت آ گئی تو ہماری قیامت ہے کل کہیں دنیا سے رخصت نہ ہو بد نصیب وہ انسان ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنی مرضیاں کرتا ہے اللہ کے رسول علیہ سلاد وسلام کا فیصلہ نہیں مانتا داڑھی رگڑ کے مونڈے گا کہو رکھ لو کہتا ہے نہیں میری مرضی کہو مدینے والے کا فرمان ہے بخاری کی حدیث ہے واف کو معاف کر دو کہتا ہے نہیں میری مرضی ہے اپنی اپنی اپنی منمائے گا گا گا مرضیاں کرے کرے منمانیاں کہو اللہ کے نبی اور اسلام کا فرمان ہے کپڑا ٹکڑوں سے اوپر کرنا چاہیے مرد کو نہیں مانتا فرمان سناؤ حدیث یہ بد نصیب توجہ نہیں دیتا بد نصیب وہ ہے جس نے دنیا بھر سے سلا رحمی کی اگر قطع تعلقی کی تو اللہ رب العزت سے ہر خاندان کیسے پتا ہے ہر رشتے دار کیسے پتا ہے کس سے کیا سلوک کرنا ہے علم ہے صرف اللہ سے کیا سلوک کرنا ہے اللہ کا حکم کتنا ماننا ہے اس بارے میں بالکل لا علم یہی بد نصیب ہے بد نصیب تو وہ ہے جو قطع تعلقی بھی کرتا ہے دنیا والوں سے پیسے کی خاطر نہ رشتہ داریوں کا خیال ہے نہ اسے اپنے دوستوں کا خیال ہے دین کی دعوت دینی ہے ان کو اسلام کی طرف لانا ہے ان کو خیر کی طرف لانا ہے رشتہ داریاں توڑ ڈالتا ہے اپنے کاروبار کے لیے اپنے پیسوں کے لیے جب کہ حدیث میں آیا ہے وسیل الرحام سلا رحمی کیا کرو تاکہ کوئی دین کی طرف آ جائے تاکہ کوئی خیر کی طرف آ جائے بد نصیب تو وہ ہے جو یتیموں کا مال کھاتا ہے کتنا کھا لے گا کتنا کچھ ہو جائے گا بد نصیب تو وہ ہے جو غریبوں کو تنگ کرتا ہے جو غریبوں کو پریشان کرتا ہے ان کا جینا حرام کرتا ہے بد نصیب تو وہ ہے جو اپنی بہن کا حق بھی کھا گیا اپنی بہن کو تنگ کرتا ہے اپنی بہن کو پریشان کرتا ہے واپس گھر آنے پہ اس کو دکھی کرتا ہے اپنی بہن کو اوپر زیادتی کرتا ہے بہنوں کے حق کھا جاتا ہے بد نصیب تو وہ ہے وہ عورت بد نصیب ہے وہ اللہ کی بندی بد نصیب ہے جو نماز نہیں پڑھتی جو پردہ نہیں کرتی جو اپنے اللہ کی نافرمانی کرتی ہے جو کافروں کی مشابت کرتی ہے جو مردوں کی مشابت کرتی ہے وہ عورت بد نصیب ہے بالوں کی کٹنگ کروائی جاتی ہے وہ عورت بد نصیب ہے جو اپنے چہرے کے بال وہ کھیڑتی ہے ابرو کے بال بناتی ہے کبھی کوئی بہانہ بنا کے کبھی کوئی لعن اللہ رب کی لانت ان عورتوں پر ہے جو چہرے کے بال وہ کھیڑتی اللہ کی لانت ہے جو عورتیں کپڑے پہنے ہوں گی ان کا وجود نظر آئے گا وہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکتی ہے بد نصیب تو وہ عورتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی اسلام نے فرمایا تھا یا نساء اور تو میں جہنم دیکھ کے آیا اکثر وہاں عورتیں تھیں بے پردہ گھومتی ہیں فاشی اور یعنی کا ارتکاب کرتی ہیں اللہ رب العزت کی مخالفتیں کرتی ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی مخالفتیں کرتی ہیں اور نماز کے قریب تک نہیں آتی اور نہ شکری کرتی ہیں اور ان کو کوئی احساس نہیں ہے موت مجھے بھی آنی ہے قبر میں میں نے بھی جانا ہے اللہ کو جواب دینے ہیں بد نصیب تو وہ خامد ہے اس کی بیوی نیک ہے نماز پڑھتی ہے دین کے کام کرنا چاہتی ہے خامد روک دیتا ہے پردہ اس کو کرنے نہیں دیتا نماز اس کو پڑھنے نہیں دیتا خیر کی طرف اس کو آنے نہیں دیتا گندی محفلوں میں لے کے جاتا ہے بد نصیب وہ مرد ہے جو اپنی بیوی کو اپنی عورتوں کو خود گناہ پہ مجبور کرتا ہے وہ مرد بد نصیب ہے اور بد نصیب وہ اولاد بھی ہے جن کو والدین ملے ہیں میں آتا ہے جن کو والدین ملے اور وہ اپنے لیے جنت کو واجب نہ کریں ان پر رب کی لانت ہوتی ہے وبل والدین احسانہ والدین کے اوپر احسان نہیں کرتا ان کی خدمت نہیں کرتا بلکہ والدین کو گالیاں نکالتا ہے بد نصیب ہے وہ انسان کتنی ماں باپ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں کتنی ماؤں کو گالیاں نکالی جاتی ہیں کتنے بچے اپنی ماؤں کو دھکے دے کے نکال دیتے ہیں یہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا باہر کام کرتا تھا ایک آدمی پیچھے بیوی کا اور ماں کا جھگڑا ہوتا تھا بیوی بیوی نے کہا واپس واپس آ اور اور میرا فیصلہ کر آیا کہتی ہے اگر ماں کو گھر میں رکھنا ہے تو میں تیرے گھر میں نہیں رہوں گی سردیوں کا موسم تھا سردیوں کا بد نصیب انسان نے کیا کیا آدھی رات کو ماں کو دکے مار مار کے گھر سے باہر نکال دیا اور صبح فجر کے بعد لوگوں نے دروازہ کھٹکھٹایا کہ تیرے گھر کے دروازے پہ تیری ماں مری پڑی ہے فوت ہو گئی ہے ایسے بد نصیب بھی ہے جبکہ ماں کے قدموں کے پاس جنت ہے ماں سب سے زیادہ حسن سلوک کی مستحق ہے اس ماں نے اتنے قرض اٹھائے ہیں اس ماں نے اتنی خدمت اس کی کی ہے ساری زندگی بدلہ چکاتا رہے تو کبھی بدلہ چکا نہ پائے بد نصیب تو وہ ہے اس نے اپنے اپنے باپ کو دکے دے کے گھر سے نکال دیا بھائی بتاتے ہیں ساری اولاد کٹھی ہو گئی کہتی ہے ہمارے باپ نے کیا کما کے دیا ہمیں لوگوں کے باپوں نے اتنا کمایا ہمارے باپ نے کیا کمایا اس نے کہا میں نے محنت بڑی کی کوشش بڑی کی مگر میرے پاس بس اتنا ہی میں کما سکا ہوں اتنا ہی میرے مقدر میں تھا سارے گھر والے کٹھے ہو کہتے ہیں ہمارے گھر سے نکل جاؤ ہم تمہیں اپنے گھر میں رکھنا نہیں چاہتے بوڑھے باپ کو کہا جا رہا ہے رشتے داروں کو بلایا کہ اس ہمارے بوڑھے باپ کو گھر سے لے جاؤ ورنہ ہم اس کو تھپڑ ماریں گے اس کا برا حال کریں گے بلکہ باپ کو تھپڑ مارے رشتے دار سارے کٹھے ہو گئے کون اس کو لے گا جب اولاد نہیں رکھتی تو لوگ کیسے رکھیں گے کوئی کہتا ہے تم لے جاؤ کوئی کہتا ہے تم لے جاؤ ابھی فیصلہ کر رہے ہیں آسمان کے رب نے کہا تم میں سے کوئی نہیں اس کو لیتا کو میں لے لیتا ہوں ملک الموت آ گیا اس کی جان نکل گئی سعودی عرب کا واقعہ خلیج کا واقعہ ایسی بد نصیب اولاد بھی ہوتی ہے کیس عدالت میں آیا نوجوان لڑکا اپنی ماں کو نشا کر کے نشا کروا کے بدکاری کرتا رہا کس وجہ وجہ سے سے بدا دیش کی فلموں کی وجہ سے اس گندے میڈیا کی وجہ سے فلمیں دیکھتا ہوا اپنی ماں سے بدکاری کرتا رہا کتنے ایسے واقعات ملتے ہیں اخبار میں میں نے خبر پڑی ایک آدمی اپنے گھر میں کھڑا تھا پیچھے سے کسی نے اس پر حملہ کیا خنجر سے حملہ ہوا اس نے آواز دی بیٹا دیکھ کس نے مجھ پر حملہ کیا پلٹ کے دیکھا تو اپنا ہی بیٹا خنجر مار رہا بد نصیب وہ اولاد ہے جو اپنے والدین کو گالیاں نکالتی ہے برا بلا کہتی ہے یہ فارغ ہے گھر میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کھانسی ہے یہ بیمار ہیں بچوں والی ان کی آتے ہیں بد نصیب ہیں جو اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت نہیں پاتے اور بد نصیب وہ والدین بھی ہیں جن کو اولاد نیک مل جائے اولاد دیندار مل جائے اولاد عقیدہ توحید والی مل جائے اولاد ان کو سنت والی مل جائے اولاد ان کو نماز والی نہیں ملتی مگر ماں باپ جدی پشتی کام کرتے لگے آ رہے ہیں تم نئی باتیں لے کے آگے ہو نہ سنیں گے نہ غور کریں گے اللہ کے بندو سنو تو صحیح تمہارا اپنا بیٹا ہے اس کی بات تو سنو دلائل تو سنو اپنے آپ کو عقل تو دو مگر بد نصیب ساری زندگی کفر و شرک پہ رہ جاتے ہیں اور دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں بد نصیب تو وہ عقل والا بھی ہے اس کو رب نے عقل دی ہے دماغ دیا ہے مگر شرک کرتا ہے اللہ کے حکم میں دوسروں کو شریک کرتا ہے اللہ کی صفات میں دوسروں کو شریک کرتا ہے اللہ کے فیصلوں میں دوسروں کو شریک کرتا ہے اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کرتا ہے اللہ کی تو عید کو بھول گیا کان رب نے دیے تھے دماغ رب نے دیا تھا زبان رب نے دی تھی بد نصیب وہ انسان ہے جس نے گانے تو سنے ہیں فلمیں تو دیکھی ہیں بد نصیب وہ انسان ہے ناول تو اس نے پڑھے ہیں نہیں پڑھا تو قرآن نہیں پڑھا دنیا کی تعلیم حاصل کی ہے ڈگریاں اس نے لی ہے مگر قرآن نہیں پڑھا اللہ کی کتاب پر توجہ نہیں دی بد نصیب تو وہ ہے بد نصیب اس کو کہتے ہیں بد نصیب وہ ہے کہ آسمان رحمت پہ اللہ آئے کہ معافی مجھ سے مانگ میں معاف کر دوں گا اور یہ کہتا ہے میں نے معافی مانگنا ہی نہیں میں نے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہی نہیں بد نصیب تو وہ انسان ہے جس کو کوئی بار بار نصیحت کرے بار بار سمجھایا جائے پانچواں دن تو آج ہمیں بھی یہاں ہے کتنے ہیں جنہوں نے داڑیوں کا وعدہ کیا ہوگا کتنے ہیں جنہوں کی نمازیں درست ہو گئی ہوں گی کتنے ہیں جنہوں نے اخلاق و کردار کو بہتر بنا لیا ہوگا کتنے ہیں جنہوں نے ماں باپ کی عزت کرنا شروع کر دی ہوگی کتنے ہیں جنہوں نے اپنے کپڑے ٹکنوں سے اوپر کر لیے ہوں گے کتنے ہیں جن عورتوں نے پردے کی پابندی کرنا شروع کر دی ہوگی بد نصیب تو وہ ہے اظلم ممن ذکر رب ثم عنها من منتقمون بار بار اس کو نصیحتیں کی جاتی ہیں توجہ نہیں دیتا اول تو در درس میں آتا ہی نہیں اول تو نصیحت سنتا ہی نہیں اب اب کہو تھک جاؤ گے اس کو کہتے کہتے گھر کے پاس درس ہو رہا ہوگا مگر نہیں آئے گا بد نصیب نہیں سنے گا اللہ اس سے انتقام لینے والا ہوتا ہے بد نصیب تو وہ ہے نہ نیکی کا کام کرتا ہے نہ کرنے دیتا ہے روکتا ہے بد نصیب تو وہ ہے جس کا دوست بڑا اچھا ہے وہ سمجھاتا ہے وہ ڈراتا ہے وہ بتلاتا ہے مگر یہ دوست کی بات مانتا ہی نہیں دوست کی بات پر توجہ دیتا ہی نہیں یہ خیر خواہ دوست پیسے نہیں مانگتا عہدہ نہیں مانگتا کرسی نہیں مانگتا گاڑی نہیں مانگتا یہ تو نماز مانگتا ہے یہ تو دین مانگتا ہے یہ تو اسلام مانگتا ہے بد نصیب وہ اولاد ہے جن کے ماں باپ ان کو نیک بنتا دیکھنا چاہتے ہیں مگر وہ نیک بننی چاہتی نہیں بد نصیب تو وہ بھی ہے جو دنیا کے لیے آنسو بہاتا ہے روتا ہے خسارہ ہو گیا نقصان ہو گیا میرے کاروبار کا مسئلہ ہو گیا آج آئے فلاں مسئلہ ہے آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے مگر بد نصیب اپنے رب کے ڈر سے آنسو نہیں بہاتا اس بد نصیب کو پتہ نہیں ان آنسوؤں کی قدر و قیمت اللہ کو ہے اس کو پتہ نہیں ایک آنسو رب کے ڈر سے بہاؤں گا تو جہنم کی آگ حرام ہو عينان لا تمسهم النار عين بكت من خشية الله عين تهرس في سبيل الله دو آنکھوں میں رب نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے ایک وہ آنکھ جو رب کے رستے میں پہرا دیتی ہے جہاد کی آنکھ کتال کی آنکھ مارکا لڑنے والی اللہ کے شیر جو دنیا بھر میں جہاد کر رہے ہیں ایک وہ آنکھ جو اللہ جہاد کرتے ہیں کلمت اللہ کے لیے جہاد کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے جہاد کرتے ہیں وطن کے لیے نہیں ملک کے لیے نہیں رب کی رضا کے لیے ایک وہ آنکھ جو رب کے ڈر سے رو پڑتی ہے کبھی ہماری آنکھ سے آنسو بہے اللہ کے ڈر سے کبھی ہم روئے ایک آنسو بہانے سے جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی ورنہ ابو مساشری کہتے ہیں جہنمی جہنم میں اتنا روئیں گے کہ ندیاں بہ پڑیں گی آنسو سے مگر ان کی خلاصی نہیں ہوگی بد نصیب تو وہ ہے جس کے دل میں رب کا ڈر نہیں حکمرانوں کا ڈر ہے امریکہ کا ڈر ہے ظالموں کا ڈر ہے اللہ کا ڈر نہیں جو کائنات کا مالک خالق ہے بد نصیب تو وہ تھا کلمہ پڑا مسلمان ہوا کاتب وہی پھر مرتد ہو گیا اور جا کر کہتا ہے اس نبی کا تو آتے ہی کچھ نہیں سارا کوئی تو میں بتاتا تھا بد نصیب فوت ہوا مر گیا مردود بد نصیب قبر میں دفنایا گیا اگلے دن گئے دیکھا قبر نے اس کو باہر پھینک دیا تھا عیسائی صحیح بخاری کی روایت ہے دفنایا انہوں نے اگلے دن پھر شاید مسلمانوں نے شرارت کی ہے قبر میں دفنایا گئے اگلے دن دیکھا تو قبر نے پھر باہر پھینک دیا تھا تین مرتبہ بد نصیب کو قبر میں دفنایا گیا زمین نے اس کو قبول ہی نہیں کیا بد نصیب تو وہ ہے موت کے لمحات ہیں موت کے لمحات ہیں وقت آخری آ گیا ہے مگر یہ گانے سن رہا ہے ترکی کے اندر زلزلہ آیا بھائیوں نے بتایا ہم نے دیکھا ہوٹلوں میں لوگ بدکاری کرتے ہوئے مرے پڑے تھے ہم مکہ سے مدینہ جا رہے تھے روڈ پہ ایکسیڈنٹ دیکھا گانے لگے ہوئے آخری لمحات حادثہ ہو چکا ہم قریب گئے تو ہم نے کہا گانے تو بند کر دو گانے تو بند کر دو تو جو آگے بیٹھا ہوا ڈرائیور تھا کہتا ہے اور اونچی آواز کرو اتنا کار فوت ہو گیا بد نصیب گجرا والا کا ایک آدمی آخری لمحات لوگ پاس بیٹھے کلمہ پڑھتے رہے اور وہ کہہ رہا تھا دو پیسے دو گٹھا دو پیسے دو گٹھا کاروبار کرتا اسی حالت میں مر گیا اخبار میں خبر چھپی سعودی عرب میں ایک آدمی مرتے وقت اس کی زبان پہ لفظ کیا تھے پاکستانی مرتے وقت شاہ رخ کا لفظ زبان پر ہے کلمہ نہیں اس کو نصیب ہو سکا خاتمہ خیر نہیں ہو سکا بد نصیب مدینے کے اسپتال میں ایکسیڈنٹ ہوا لایا گیا ڈاکٹر پاس کلمہ پڑھ رہے ہیں کس کی موت کے لمحات ہیں تاکہ اس کو سکون سے موت آ جائے یہ کلمہ پڑھ لے بڑی دیر چپ رہے وہ آدمی بولا اور کہتا یا دکتور لم مستے تکلم کلمات ڈاکٹر صاحب کوشش بڑی کرتا ہوں میری زبان پہ کلمہ آتا ہی نہیں بد نصیب تو وہ ہے اس کو کلمہ نصیب ہی نہیں ہوا خاتمہ برا ہو گیا بد نصیب تو وہ ہے موت کے لمحات قریب آئے تو کہتا ہے الموت رب اللہ موقع دے میں نمازیں بھی پڑھوں گا میں توبہ بھی کروں گا میں زنا نہیں کروں گا میں نشہ نہیں کروں گا اللہ موقع دے مگر موت کے لمحات آگے اب موقع نہیں ملے گا بد نصیب تو وہ ہے آخری لمحات بلغت من راق وظن أنه الفراق موت کے لمحات قریب آگے تو کہتا ہے ہے کوئی میری جان بچانے والا بدنسی مرتے وقت بھی دنیا کی باتیں کرتا کرتا دنیا سے چلا گیا کلمہ نصیب نہیں ہوا نماز کبھی چکی نہیں تھی چہرے پہ داڑھی آئی نہیں ہے بدنسی مرنے کے بعد شکل بدل گئی بد نصیب مرنے کے بعد رنگ اڑ گیا بدبو آنے لگی کا جلدی اس کو دفنا دو ہمارے گھر میں بدبو پھیل گئی ہے سعودی عرب کے اندر ایک عورت مری اس کو غسل کو نہیں دیتا تھا ریاض شہر میں غسل کو نہیں دیتا تھا آخر مجبور کر کے ایک عورت کو لایا گیا اندر بند کر دیا گیا باہر اس نے غسل دے کے نکلی تو ڈر رہی تھی بیچاری کہا کس کو مجھے غسل دینے کے لیے کہہ دیا وہ تو کچھ تھی شکل ہی بدل گئی رنگی کالا ہو گیا بد نصیب تو وہ ہے پتا نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے پتا نہیں قبر میں کیا گزرنی ہے بد نصیب تو وہ ہے قبر نکالی جاتی ہے تو اندر سے سانپ نکل آتے ہیں ایک سانپ برا حال کرتا ہے قبر میں ازدہے ہوں گے بد نصیب اس کو قبر میں سانپ ڈس رہے ہوں گے بچھو کاٹ رہے ہوں گے بد نصیب کتنی جگہ پہ گبر کشائی آئی ہوئی بعض دفعہ آدھا جسم بھی کھایا گیا ہے آدھا جسم کھایا جا چکا تھا کتنی جگہ پہ ایسا ہوا کہ جسم بالکل ختم ہو چکا ہے اللہ کے بندو بد نصیب ہے وہ انسان جس کو قبر میں عذاب شروع ہو جاتا ہے گرز فرشتے اٹھاتے ہیں اتنا زور سے مارتے ہیں کہ ریزہ ریزہ بندہ ہو جاتا ہے بد نصیب ہے وہ انسان جس کو سوالوں کے جواب نہیں آتے تو ہر ایک کو آنی ہے مگر بد نصیب تو وہ ہے ربو نہ وجوہ فرشتے جان نکالتے وقت اس کو مارنا شروع کر دیتے آنکھیں اوپر لگ جاتی ہے آ گیا وہ بالکل موت جس کا مجھے خیال نہیں تھا اب جان نکلنے لگتی ہے تو جان نکلتی نہیں ہمارے علاقے میں ایک عورت فوت ہونے لگی مہینہ جان نہیں اس کی نکل رہی تھی نکلی ہوئی تھی جان نہیں نکل رہی تھی پریشان سارا معاشرہ حتیٰ کے خطبہ جمعہ میں دعا کروائی گئی اس کو موت تو آ جائے بد نصیب ہے وہ انسان جس کو احساس نہیں ہوا جس کو فکر نہیں ہوئی کہ قبر میں عذاب بڑے خطرناک ہے عذاب ربی کا لوا کے عذاب واقعی ہونے والا ہے اور قبر کے عذاب تو بڑے خطرناک ہیں بد نصیب ہے جس نے قبر کے بارے میں سوچا ہی نہیں کبھی کتنی تنگ طریق وہ کوٹری ہے کبھی سوچ لو بھائیو دار الفلاح کے زیر اہتمام پروگرام میں آنے والوں سوچ لو اس قبر میں ہمارا کیا بنے گا اس قبر میں جا کے ہمارا گزارا کیسے ہوگا کون سا چراغ جلے گا کون سی روشنی ہوگی کون سا دیا جلے گا کون ہمارے وہاں کام آئے گا بد نصیب تو وہ ہے حدیث میں آتا ہے قبر میں جنتی جنتی جو ہوں گے ان کو تو موجے لگیں گی اور جو جہنمی ہوں گے ان کے سامنے جنت کا گھر اس کو دکھایا جائے گا وہ خوش ہو جائے گا کہ یہ گھر پتہ نہیں میرا ہے پھر اس کو دور کر دیا جائے گا کہا جائے گا تیرا گھر جنت میں بنایا گیا تھا تو اہل حصہ نہیں ہوا ایک آدمی بھوکے کو روٹی دکھا کے واپس لے لی جائے پیاسے کو پانی دے کے واپس لے لیا جائے ننگے کو کپڑے دے کے واپس لے لیا جائے اور کوئی آپ کو چابی گاڑی کی دیر واپس لے لے اور کوٹھی کی چابی دیر واپس لے لے کتنی پریشانی ہوتی ہے جنت کا گھر دکھا کے کہا جائے گا تو اس کا اہل ہی نہیں ہے تیرا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے اور کیا مت کیا مت قبر میں عذاب ہوتا رہتا ہے کیا مت آگ برستی رہتی ہے تک بچھو کاٹتے رہتے ہیں ایک دانت درد ہمیں گوارا نہیں ایک کار درد ہمیں گوارا نہیں تو کیا جہنم کی آگ کو برداشت کر لیں گے بد نصیب ہے وہ انسان جس کو فکر نہیں احساس نہیں سوچ نہیں کہ پتہ نہیں میرا قبر میں کیا بنے گا پتہ نہیں میرا گزارا کیسے ہوگا پتا نہیں میرا حال وہاں کیا ہوگا بد نصیب تو وہ انسان ہے اس ظالم کو اتنا بھی پتا نہیں کہ میرا کیا بننا ہے قبر میں کیسے بچھو نے کاٹنا ہے کیسے مجھے سزا ملنی ہے کیسے میرے ساتھ سلوک ہونا ہے اس بد نصیب کو تو اتنا بھی پتا نہیں کاش ہمیں احساس ہوتا کاش ہمیں فکر ہوتی کہ قبر میں کیا بیتنی ہے صحابہ قبر سے ڈرا کرتے تھے رویا کرتے تھے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ قبر کو یاد کر کے رو رہے تھے پوچھا کیوں کہا قبر پہلی گاٹی ہے جو اس سے گزر گیا وہ آگے بھی گزر جائے گا وہ آگے بھی گزر جائے گا نصیب تو وہ ہے جو قیامت کے دن اٹھے گا نصیب قیامت کن اٹھے گا تو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا بد نصیب تو وہ ہے اندھا کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا متو کلب وہ النار یقولون یا لیتنا کولو اللہ و آتا نا بد نصیب تو وہ ہوگا وَأَمَّا منوت كِتَابَهُ کتاب فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا نصیب اللہ کہتے ہیں تم مسکراتے ہو اس دنیا پہ تم مسکراتے ہو قرآن پڑھ کے افا من حاضل حدیثی تاجابون تدھکون ولا تبکون تم روتے کیوں نہیں ہو تمہاری آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں بہتے اپنے گناہوں پہ اپنی غلطیوں پہ اپنی نافرمانیوں پہ بد نصیب ہے وہ انسان جو قیامت کے دن ننگے بدن اٹھے گا ننگے پاؤں اٹھے گا اور اسے کچھ پہننے کے لیے دیا نہیں جائے گا بد نصیب تو وہ ہے وہ کتاب او بشی ملی فی الموت بد بدنسیب یا لموت کتابیا کاش بائیں ہاتھ میں امال نامہ ملے گا اس گناہگار کو اور کہے گا کاش مجھے امال نامہ دیا ہی نہ جاتا مجھے تو حساب آتا ہی نہیں ہے بد نصیب جب پسینے میں ڈوب رہا ہوگا پسینے میں ڈوب رہا ہوگا سورج کتنی تپش گرمی ہوگی ابھی جھوٹ جلائی کی گرمی برداشت نہیں قیامت کا دن پچاس ہزار سال سورج کی گرمی پسینے میں ڈوب رہا ہوگا کپڑے بھیگ جائیں پسینے سے تو برا حال پسینے میں ڈوب رہا ہوگا اور کہے گا کیا یا لیتا کیا تل تلکا دیا کاش میں مر چکا ہوتا میں اٹھا ہی نہ ہوتا بد نصیب عام سب تسلا حامیہ دنیا میں عمل کر کر کے تھکا ہوگا بدتوں کا ارتکاب کر کر کے تھکا ہوگا دنیا کے کے کام کر کر تھکا ہوگا اپنی منمانیاں کر کر کے تھکا ہوگا رب رب کے رسول کی نافرمانیاں کر کے تھکا ہوگا عاملت تلنا تسلا نارن حامیہ اس کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا بد نصیب تو وہ ہے جو قیامت کے دن نیکیاں لے کے آئے گا دو بد نصیب نہیں بھولتے بھائیو یہ دونوں حدیثیں پلے بات لینا ایک حقوق اللہ کے بارے میں ہے کہ حقوق العباد کے بارے میں مجرم ہم سب ہیں نافرمان ہم سب ہیں دونوں حدیثوں کو یاد رکھنا پہلے حقوق العباد کی حدیث سن لو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ تدرون من المفلس جانتے ہو مفلس کون ہے کہا اللہ کے نبی جس کے پاس درہم نہیں دینار نہیں کہا نہیں المفلس من امتی یاتی یوم القیامہ بسلاة و سیام و قیام و صدقہ میری امت کا مفلس وہ ہے قیامت کے دن بڑے فخر سے نمازیں لے کے آئے گا روزے لے کے آئے گا صدقہ لے کے آئے گا ابھی کھڑا ہی ہوگا تو مظلوم آئیں گے اللہ شا یہ نمازی مجھے گالیاں دیتا تھا اللہ کا ذفحاظا اس نمازی نے مجھ پر الزام لگائے تھے اللہ صفا کا دم ہاذا اس نے میرا خون بہایا تھا اس نمازی نے میرا نقصان کیا تھا میرا مال چھینا تھا اللہ کہیں گے اللہ کہیں گے اس کی نیکیاں لے دو اس کی نمازیں لے دو اس کے روزے لے دو اس کا صدقہ لے دو لوگ لے جائیں گے ساری نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی جو نیکیاں لے کے آیا تھا سب کچھ ختم ہو جائے گا مظلوم ابھی اور ہوں گے ابھی اور وہ پریشان ہوگا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے مظلوم اور آئیں گے اللہ کہیں گے اس کی نیکیاں ساری ختم ہو گئی ہیں اب تم اس طرح کرو اپنے گناہ اس کو دیتے جاؤ دیکھتے دیکھتے گناہوں کا ڈیر لگ جائے گا فرمایا جو نمازیں لے کے آیا تھا لوگوں پہ ظلم کرنے کی وجہ سے گناہوں کی گٹری اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا بد نصیب تو وہ ہے اور دوسرا بد نصیب سنو حقوق اللہ کے بارے میں من امتی ابو داود کی حدیث ہے میں جانتا ہوں اپنے ان امتیوں کو اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا یوم القیامہ بد نصیب قیامت کے دن تہامہ پہاڑ جیسی بڑی بڑی نیکیاں لے کے آئیں گے نیکیاں تہامہ پہاڑ بہت بڑا تھا اتنی بڑی بڑی نیکیاں لے کے آئیں گے ابھی نیکیاں لے کے کھڑے ہوں گے اللہ کہے گا اس کی ساری نیکیاں برباد کر دو میرے ملائکہ اس کی ساری نیکیاں ضائع کر دو وہ دیکھتا ہی رہ جائے گا یہ کیا ہو رہا ہے اللہ کے نبی نے کہا تو صحابہ نے پوچھا وہ کون بد نصیب ہے جس کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی صوبان نے پوچھا رضی انہوں نے آپ نے فرمایا نمازی بھی پڑھتا ہوگا بھی پڑھتا ہوگا بد نصیب کیسے ہے خلو بے انتہا لوگوں کے سامنے بڑا نیک بنتا تھا لوگوں کے سامنے بڑا متقی بنتا تھا بڑا متقی تقوی والا پرہیزگار جو ہی لوگ آگے پیچھے ہوتے رب کی حدوں کو توڑنے والا ہوتا تھا قانون توڑنے والا چھپ چھپ کے گانے سنے گا چھپ چھپ کے فلمیں دیکھے گا چھپ چھپ کے نشہ کرے گا چھپ چھپ کے گناہ کرے گا چھپ چھپ کے زنا کرے گا مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا اس بد نصیب کی ساری نمازیں بھی ضائع ہو جائیں گی بد نصیب حدیث میں آتا ہے مک اور قاتل جس نے جان بوجھ کے کسی کو قتل کیا ہوگا قیامت کے دن مقتول جو ہے اس نے قاتل کا سر پکڑا ہوگا بالوں سے اور کھینچ کے لا رہا ہوگا اللہ اس نے مجھے قتل کیا تھا مجھے اس سے بدلہ لے کے دے بد نصیب وہ سود خور ہوگا جو سود کھاتا تھا دنیا میں بینکوں سے قسطوں پہ گاڑیاں لے کے لون لے کے گزارے کرتے تھے قیامت کے دل ایسے اٹھیں گے جیسے پاگل اٹھتے ہیں مینٹل ہسپتال کے ایسے پاگل اٹھیں گے اللہ کلون ربا اللہ تحبت ایسے اٹھیں گے مرغی کا دورہ پڑا ہوتا ہے بد نصیب تو وہ ظالم ہے جس نے کسی کی زمین پہ قبضہ کیا قیامت کے دن وہ زمین کے ساتھ توک اس کے گلے میں پہنا دیے جائیں گے بد نصیب تو وہ انسان ہے ظلم کرنے والا زیادتی کرنے والا بد نصیب تو وہ انسان ہے ابن حبان کی حدیث سن لو بھائیو غور سے اللہ کے نبی اسلام نے فرمایا جس نے ظالموں کا ساتھ دیا من آنا ظالمن جس نے ظالموں کا ساتھ دیا جانتے ہوئے کہ یہ ظالم ہے جس نے حکمرانوں کا ظلم میں ساتھ دیا ان کے جھوٹ کی تصدیق کی فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں اور وہ میرے حوض پہ آنے کی جرت ہی نہ کرے بد نصیب تو وہ انسان ہے جس کے سارے لیڈر قائد اس سے دور ہو جائیں گے قیامت کے دن کوئی سفارشی نہیں بنے گا کوئی کام نہ آئے گا ان کے سارے گنا کرتا تھا کہ بخشوا لیں گے قیامت کے دل بد نصیب تو وہ ذمہ دار ہے جو عہدے کے پیچھے بھاگتا ہے تو اس کے گلے میں پہنایا جائے گا تو مانگتا تھا عہدے کو آج لائنیں لگی ہوئی ہیں امیدوار بنے ہوئے ہیں اسمبلیوں کے اور سوال ہوتے ہیں بتاؤ قرآن پاک کے پارے کتنے ہیں تو کہتے ہیں تینتیس پوچھو اثر کی رکتے کتنی ہے تو پانچ یہ امیدوار بنے پھرتے ہیں تمہارے کرتا درتا اوپر سے کہتے ہیں سوال نہ کرو بزتی ہوتی ہے ہماری عشاء کی رقطیں پوچھو تو انیس بد نصیب دنیا کے پیچھے بھاگے دنیا کے پیچھے دوڑے بد نصیب ہے وہ انسان وہ گھر کا سربراہ بھی بد نصیب ہے اور گھر کے سربراہو غور سے صحیح مسلم کی حدیث سن لو ما من عبد او لم ماں الجنا گھر کا سربراہ جو گھر میں گند لے کے آیا فاشی کا اڈا لے کے آیا ارانی کا اڈا لے کے آیا خباستوں کو گھر میں لے کے آیا اوپر سے برداشت کرتا رہا منع نہیں کیا روکا نہیں اپنی طاقت کے مطابق بھی روکا نہیں فرمایا ایسا بد نصیب جنت کی خوش خوشبو بھی نہیں پا سکے گا بد نصیب لکل غادر غدار بد نصیب ہوگا آد شکن بد نصیب ہوگا زکات نہ دینے والا اور خیانتیں کرنے والے وہ جانور ان کے کندھے پہ چڑے ہوں گے وہ سانپ ان کو ڈس رہے ہوں گے وہ عذاب ان کو مل رہے ہوں گے اور سب سے بڑا بد نصیب وہ ہے جس کو اللہ قیامت کے دن دیکھنا ہی گوارا نہیں کریں گے اللہ دیکھ لے گوارا نہیں کریں گے لا اللہ ان سے کلام ہی نہیں کرے گا لا ينظر در اللہ دیکھنا گوارا نہ کرے گا لا يزكيهم اللہ ان کو پاک بھی نہ کرے گا وہ کون ہے احسان کر کے جتلانے والا اللہ اس کو دیکھنا ہی گوارا نہیں کرے گے وہ کون ہے مسبل الزار کپڑا ٹکنوں سے نیچے لٹکانے والا مرد وہ کون ہے اللہ کو لے والئی والدین کا نافرمان فرمان اللہ دیکھنا ہی گوارا نہیں کریں گے وہ کون ہے آدھی مجرم شراب پینے والا وہ کون ہے جھوٹی قسمیں کھا کے سودے بیچنے والا وہ کون ہے دیوس جس نے اپنے گھر والیوں کو بے پردہ کروایا اور برداشت کرتا رہا وہ کون ہے وہ عورتیں جو مرد بننا چاہتی ہیں مردوں کی مشابت کرتی ہیں اللہ ان کو نظر احمد سے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا بد نصیب جن کو اللہ کہے گا میرے فرشتوں ان کو پکڑ کے جہنم میں پھینک دو جہنم دو کبھی سوچا کتنی خطرناک ہے وہ اللہ قرآن پاک میں کہتے ہیں کلما خبت زدنا ہم سعیرا آگ بجھنے پائے گی تو دوبارہ بڑکا دی جائے گی کلا نہ بدلنا کل العذاب ایک چمڑی انسان کی چل جائے گی تو دوسری چمڑی دے دی جائے گی بد نصیب کوئی سانپ کاٹ رہا ہوگا کوئی بچھو ڈس رہا ہوگا تو اس کا میں نئی نئی آنیا بد نصیب ہے مزے کرتے تھے نا دنیا میں موجے کرتے تھے اپنی منمانیاں کرتے تھے اپنی مرضیاں کرتے تھے دل چاہا نماز پڑھ لی دل چاہا نہ پڑھی توبہ کی طرف نہیں آتے تھے منمانیاں کرنے والوں جہنم کی آگ پانی مانگے گا تو ریشہ دیا جائے گا اور مسند احمد کی حدیث ہے سر میں پانی گرم ڈالا جائے گا اتنا گرم ہوگا کہ سر میں سوراخ کرتا ہوا پیٹ میں پانی آ جائے گا اور پیٹ کی ساری انتڑیوں کو کاٹ کے باہر نکال دے گا اور پیٹ کے رستے قدموں میں نیچے گر جائے گا اس کا منما ان سدید سورت ابراہیم کی سایت کا ترجمہ گھر جا کے پڑھ لینا پڑھنی مانگے گا تو اس کو پیپ دی جائے گی یا تجرا اس پیپ کو گوٹ گوٹ پیے گا بلا یہ کادو یو سیگو نگل پھر بھی نہیں پائے گا ویاتی علم تو من کل مکان چاروں طرف سے موت اس کو نظر آئے گی وہ ماں ہوا بے میت مگر مرے گا نہیں سم لا یموت فیہا ولا یحییٰ قبر خطرناک کا دن خطرناک اللہ کا غصہ خطرناک جہنم کی چیخیں خطرناک تو کی آ خطرناک یاد ہے کسی کو آگ کی کہانی ان جہنم کا نت مر سادا آبا لاب سین احکابا صدیوں جہنم میں رہیں گے اور اعلان ہوگا یا النار الخلو دوزخیو اعلان سن لو وہ سنیں گے شاید بہتری آ گئی ہے اعلان ہوگا جہنمیوں ہمیشہ جہنم میں رہنا او ہم بے خارجی کوشش کریں گے جہنم سے نکلنے کی آگ لگی ہوگی کب جسم جل رہا ہوگا ریشہ پی رہے ہوں گے تو اور کانٹے نگر رہے ہوں گے کوشش کرے گے جہنم سے نکلنے کی مگر نکل ہی نہیں پائیں گے ونا دو بد نصیب کہیں گے ونا دو یا مالک رب کالا ان کو ماکسول ادھر ہو گئے جہنم ہمیں موت دے دو تلے بنتے حسرتے ندابتے کل جو حسرتیں کرنی ہے کل جو شرمندگیوں کا اظہار کرنا ہے تو آج اکڑ کیوں نہیں جاتی آج ہمارا کیوں نہیں جاتا آج آجزی کیوں نہیں آتی آج نمازوں کے وعدے کیوں نہیں کرتے آج نمازیں کیوں نہیں پڑھتے آج داڑیاں کیوں نہیں معاف کرتے آج بے پردگی ختم کیوں نہیں ہوتی آج فلموں کا بائی کٹ کیوں نہیں ہوتا آج جمعہ کیوں نہیں چھوڑتے آج سود کا بائی کٹ کیوں نہیں کرتے آج دعوت کا کام کیوں نہیں کرتے آج رب کے رستے میں جہاد کے وعدے کیوں نہیں کرتے آج شام کے مسلمانوں کو یاد کیوں نہیں کرتے آج مظلوموں کو افغانیوں کو کشمیریوں کو یاد کیوں نہیں کرتے خون بہ رہا تھا خاکے چھپ رہے تھے تو ہین ہو رہی تھی عصمتیں لٹ رہی تھی اکسا کافروں کے قبضے میں تھی اور میں اپنے اپنی مسلمانی لے کے بیٹھا تھا کتنے آفیا کتنی بہنیں ہمارے گرے بان کو پکڑیں گے ہاتھ مظلوم بہنوں کے ہوں گے قیامت کے دن کتنے سوال بد نصیب دو یا مالک ترلے منتیں کریں گے دو زخی آج ہم ترلے منت کرتے ہیں اور رب سے سنا کر لو شیطانوں سے صلح کرنے والوں ہر وقت گھر میں فلمیں چلانے والوں موسیقی سننے والوں موبائل میں گند رکھنے والوں رب سے صلح کر لو توبہ کر لو معافی مانگ لو ورنہ ہوں گی کہیں گے ربنا اب سر نہ بس میں نہ فرض نہ نا مل اللہ سمجھ آ گئی ہے اب ہمیں موقع دیں ربنا اخرجنا منها سورة منہا سورت کا آخری صفا ربنا اخرجنا منها فإن منہا فائن ظالمون اللہ ایک مرتبہ دوزک سے نکال دے دوبارہ کبھی نہیں آئیں گے اللہ کیا کہے گا کالک سعو فیہا ولا تکلمون لوگ تم میرے دشمن تھے تم میرے باغی تھے تم شرک کرتے تھے بدت کرتے نمازیں چھوڑتے تھے میں ہمیشہ رہو گے اب تم مجھ سے کلام بھی نہیں کر سکتے وہ چمڑی کو دیڑ دینے والی آخ گے مالک اے دروگا جہنم اتنا غصے میں دروگا جہنم ہوگا اور سارے جہنمی کہیں گے لیا علینا ربو کے ایک ترلا تو ہمارا مان لے ایک درخواست ہماری ماں کیا درخواست ہے تمہاری رب سے کہو ہمیں مار دے ہمیں موت دے دے یہ جینا کو جینا ہے اتنے عذاب سردی کا عذاب گرمی کا عذاب دھوئے کا عذاب اور وہی جہنمی کہیں گے سارے مل کے او دو ربکم یخفف اللہ یوم من عذاب اللہ عذاب سے ایسا کے تھک ہیں اللہ بڑا برا حال ہو گیا ہے واشت ہے سانپ ہے بچو ہے آگ ہے تھور کانٹے نیچے آگ اوپر آگ دائیں آگ بائیں آگ آگ کی کوٹریاں آگ کی جیلیں ہتکڑیاں آگ کی زنجیریں آگ کی اللہ تھک ہیں اور رب سے کہو ایک دن کی چھٹی ہی کر دے چھٹی ملے گی جب چھٹی نہیں ملے گی تو ہم چھٹی کیوں کرتے ہیں پھر پھر ہم دین سے دور کیوں جاتے ہیں توبہ اب ہے کل نہیں کل آنے والا پتہ نہیں موت آ جائے ابھی ابھی ابھی توبہ معافی استغفار حدیث سنو ابن ماجہ کی آج جمعہ کا دن ہے نا ابن ماجہ کی حدیث سن لو کہ جمعہ والے دن فرشتے بھی آسمان بھی زمین بھی پہاڑ بھی اور سمندر بھی ڈر رہے ہوتے ہیں کہیں کیا مت نہ آ جائے اور یہ انسان ڈرتا نہیں ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ جمعہ والے دن مسجد میں بیٹھے ہوئے فجر کی نماز پڑھ کے بڑا ذکر کرتے رہے اپنے شگرد سے کہتے ہیں دیکھ سورج نکلا ہے کہ نہیں نکلا کہا نہیں نکلا پھر ذکر کرنا شروع کر دیا پھر بیجا پتا کرو ذکر سورج نکلا کہ نہیں نکلا کہا بھی نہیں نکلا پھر بھیجا کہ دیکھو سورج نکلا کہ نہیں نکلا کہا نہیں نکلا تو آنکھوں سے آنسو بہے کہا دیکھ کہیں مغرب سے تو نہیں نکل پڑا حالت یہ ہونی چاہیے بد نصیب وہ نہیں ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں دولت نہیں دنیا نہیں کوٹھی نہیں جگیر نہیں دکان نہیں مارکیٹ نہیں پریشان نہ ہوا کرو گریبو پریشان نہ ہوا کرو بد نصیب وہ نہیں ہے جن کے پاس مال نہیں حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن غریب پانچ سو سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے دیندار نصیب وہ نہیں ہے جن کے پاس سہولتیں نہیں دنیا کی نصیب تو وہ ہیں جن کو عرش کا سایہ نہ ملے گا نصیب تو وہ ہے جن کو حوضے کو پانی نہ ملے گا اللہ کے نبی کے ہاتھوں پانی نہیں ملے گا کتنے نصیب ہوں گے کہ دنیا کے اندر بھی اللہ کے نبی کا چہرہ نہیں دیکھ سکے قیامت کے دن بھی دیکھنے نہ دیا جائے اللہ کے نبی کا مکھڑا چاند جیسا چہرہ آفتاب و مہتاب امام المتقین کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہو ہاتھ کھڑے کر کے اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہو تو آج کے بعد انشاءاللہ نماز پابندی سے پانچوں پڑھو گے انشاءاللہ انشاءاللہ آج کے بعد انشاءاللہ شرک کو چھوڑو گے انشاءاللہ توحید کو اپناؤ گے انشاءاللہ سنت پہ عمل کرو گے انشاءاللہ اپنی عورتوں سے پردہ کرواؤ گے انشاءاللہ حق کا ساتھ دو گے انشاءاللہ اللہ کے رستے میں جہاد کریں گے انشاءاللہ دعوت کا کام کریں گے انشاءاللہ اپنے موبائل سے گانا ڈیلیٹ کرو گے انشاءاللہ فلموں کا بائیکٹ کرو گے انشاءاللہ سود کا بائیکٹ کرو گے انشاءاللہ جوے کا بائیکٹ کرو گے انشاءاللہ چہروں پہ داڑیاں سجاؤ گے انشاءاللہ کپڑے ٹگنوں سے اوپر کرو گے انشاءاللہ اللہ اللہ تو گواہ ہو جا اللہ تو گواہ ہو جا تیرے لیے تیرے لیے اللہ میرا اپنا کوئی مفاد نہیں میں سیال کوٹ سے آیا اللہ دنیا کی کوئی خواہش نہیں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ یہ دنیا بدل جائے انقلاب آ جائے تبدیلیاں آ جائیں معاشرہ درست ہو جائے دار کے بھائیوں کا بھی یہی ذہن ہے اسی لیے پروگرام کرواتے ہیں اسی لیے خطبہ جمعہ آج ہے اسی لیے تاکہ ہم توبہ کریں اور معافی مانگیں اللہ سے استغفار کریں اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرما دے ایک یہ ہماری ملاقات ہے آج آخری دن ہے ہمارا ایک ملاقات جنت میں ہم سب کی کٹھی ہو جائے جنت الفردوس میں سارے اکٹھے ہو جائے اللہ ہم سب کو اپنا خصوصی دیدار نصیب فرمائے عرش کا سایہ عطا فرمائے اللہ حوض کوثر سے ہم کو پانی نصیب فرمائے اللہ آپ سب بھائیوں کا آنا قبول فرمائے اللہ ہم کو قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے بڑے بھائیوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے بڑے بھائیوں نے اللہ جتنے بھائی اس درس میں آتے رہے اللہ بہنیں آتی رہی سب سے زیادہ ہماری بہنیں ماشاءاللہ آتی رہی ہیں اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ دلاتا فرما اللہ جو موحدین وفات پا گئے ان کی بخشش فرما اللہ جتنے دکھی ہے غمگین ہے پریشان ہے گھروں میں جن جادو ٹونا اللہ ختم فرما اللہ جو مقروض ہے قرضے اتار دے اللہ بے نمازیوں کو نمازی بنا دے اللہ مجاہدین اسلام کی مدد فرما اللہ برما میں اراکان میں کشمیر میں افغانستان میں چیچریا میں اور ہمارے شام میں اور یمن میں فلسطین میں عراق میں مالی میں الجزائر میں فلپائن میں اللہ مجاہدین کی مدد فرما اللہ آفیہ بہن کو رہائی عطا فرما اللہ ہمارے داخل بھائی کو رہائی دے دے اللہ شہیدوں کی شہادت قبول فرما اللہ شہدا کی شہادت قبول فرما اللہ ہمیں سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت نصیب فرما اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ خاتمہ ہمارا خیر فرما اللہ ہم سب کو دین حق کا خادی بنا ہمارے عرفان بھائی احمد بھائی عبد المجید بھائی دیگر بھائیوں نے درخواست کی ہے اللہ ان کو نیک اولاد عطا فرما عبد المجید بھائی کی حلیہ محترمہ بیمار رہتی ہیں عرفان بھائی کے والد محترم اللہ ان کو شفا کاملہ عادل عطا فرما ہمارے حافظ ادریس صاحب اللہ ان کی مشکلات کو آسان کر دے اللہ ان کے جامعہ کے لیے بہترین مددگار بھیج دے اللہ جتنے مقروض ہیں بڑے ساتھی مقروض ہیں قرضوں تلے دبے ہوئے بیچارے اللہ ان کے قرضے اتار دے اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد دے دے اللہ بچیوں کو نیک بنا دے دیندار بنا دے اللہ ہماری بچیوں کو بیٹیوں کو صالحہ بنا دے اسلام کا لمبردار بنا دے اللہ ہمارے گھروں میں امن و امان کا ماحول بنا دے اللہ پانچ دن ہمارا پروگرام رہا اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوگی ہو تو اللہ مجھے معاف کر دینا اللہ ہم سب کو گناہوں کو معاف کر دے اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ بھائیوں کی محنتیں قبول فرما اللہ ساتھیوں کا آنا قبول فرما اللہ ہمیں اس طرح بنا دے اس طرح ہم آج ہی پیدا ہوئے ہیں ہمارے سارے دل کے زنگ اتار دے اللہ ہماری سچی توبہ قبول فرما اللہ پچھلے سارے گناہوں کو کو ہمارے نیکیاں بنا دے دے اللہ اللہ اللہ تو تو غفور ہے ہے رحیم رحمتوں نازل کر ہم سب کو بخش لے اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے کافروں کے مقابلے میں سخت کر دے آپس میں رحیم کریم کر دے اللہ ہم سب کو اپنا ہی بندہ بننے کی توفیق عطا فرما اور تو و سنت سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرما و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین